عبداللہ بن عمر بن ابان اور واصل بن عبدالعالی نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں محمد بن فضیل نے ابو اسماعیل اسلمی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو یہ پتہ نہ ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا عرض کی گئی یہ کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھادن خوریزی ہوگی قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے ابن ابان کی روایت میں اس طرح ہے کہا وہ یزید بن کیسان ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ابو اسماعیل سے روایت ہے اس کا پورا نام ابو اسماعیل یزید بن کیسان ہے انہوں نے اس کی نسبت اسلمی کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو چار